الرد على من اتبع غير المذاهب الاربع چار مذہب نے نا شریعت کتنا مذہب ہے بولو یعنی علم حلال حرام جس کو کہتے ہیں یا علم فقہ بھی کہتے ہیں علم اسلام بھی کہتے ہیں اس کے اندر چار مذاہب ہیں جڑے کے مشہور نے دنیا اور ان دیاں کتاباں جڑی ہیں وہ دنیا کے اندر محفوظ ہیں اور وہ مذاہب ان کتاباں محفوظ ہیں ان مذاہب کے متبعین پیروکار جڑے کثرت نال دنیا موجود ہیں ہاں جی ان تو علاوہ جتنے باقی فقہ ہیں انہوں نے نہ کتب نہ انہوں متبعین ہیں اس طرح سمجھ لگی نہ انہوں اقوال محفوظ چار مذہب افقہ دے وہ ہے وڈا مذہب حنفی ہے مالکی ہے اس کے بعد شافعی ہے اس کے بعد ہمبلی ہے ان چار مذاہب سے باہر کسی اور مذہب کی اتباع کرنا تو نے ناجائز دیا علماء نے نہ کہا امام ابن رجب حنبلی علی کا رسالہ اسی موضوع پر انہوں نے کہا چار مذاہب سے باہر نکلنا جائز انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے اس پر استدلال بڑا عجیب کیا نے وہ استدلال آپ کے گزار کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا دیکھے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چار سات پر سات قراتوں پر قرآن پڑھاتے تھے امت کو اور اللہ تعالیٰ سے مانگا بھی صحیح اور آپ نے فرمایا قرآن والا سب آ گیا سات حرفوں پر قرآن نازل کیا گیا یعنی سات قراتوں پر اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے نرمی اور آسانی پیدا کرنے کے لیے ایسا کیا سمجھ نہیں آئی اس وقت کے کیونکہ عرب جو تھے وہ بالکل ان پڑھ سے لوگ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ان میں بڑھے تھے کل ان میں بچے تھے تو پیسے تھے تو پیسے تھے ہاں جی اور مختلف ان کی زبانیں تھیں تو آپ صلی ابتدائی کیونکہ بات تھی اسلام کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بوجھ مشقت ان پر ڈالنے کے ہاں، کی بجائے یہ آسانی پیدا کر دی کہ سات کی بنا دیں تو سات کراطوں میں تھوڑی تھوڑی آپس میں تبدیلی الفاظ کی آ جاتی ہے وہ لغات کی تبدیلی تھی سمجھ بات کیا عرب کے لغات کی کی بنا پر ایسا کیا گیا تھا تو جناب جی جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا سمجھنے بات کیا رہی ہے اور اسلام جو ہے نا وہ مضبوط ہو گیا اور اہل اسلام لوگ مضبوط ہو گئے اور وہ جو سابقہ پریشانی تھی لوگوں کی وہ ختم ہو گئی ہاں جی اور جس کی وجہ سے آسانی پیدا کی, کی گئی تھی وہ وجہ ہی نہ رہی تو ادھر سے اختلاف شروع ہو گئے لڑائیاں شروع ہو گئی اگر ایک کراط والا دوسرے علاقے میں جا کر کسی ایسے علاقے میں جا کر وہ قرآن صاحب پڑھتا جہاں اور کراط ہوتی تھی تو لڑائی بڑھ جاتی تو حضرت زیادہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ امت رسول پر رحم کیجیے ختم ہو جائیں گے کیا کرتے ہیں آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا جو اس وقت موجود تھے اور جمع کر کے تو لوگ آپ نے فیصلہ کیا کہ قرآن پاک اترا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت پر اور آپ کی لغت قریشی تھی قریشی آپ کی لغت قریشی تھی اب باقی تمام قبائل جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر لیکن قرآن پاک جو اترا ہے وہ جناب جی قریشی لغت پر اترا ہے اس وجہ سے قرائشی لغت پر ہی قرآن پاک جمع کیا جائے تو آپ نے صحابہ کے مشورے سے اجماع سے اتفاق سے ایک قرآن پاک جو ہے نا وہ لکھوایا ہے ہاں جی لغت قرائش کے مطابق اس کو کہتے ہیں مصحف عثمانی کیا امام عثمانی بھی کہتے ہیں امام عثمانی قرآن پاک کو امام بھی کہا جاتا ہے نا تو وہ جناب آپ نے جمع کیا اور باقی جتنے نسخے تھے دوسری لغات کے وہ سب منگوا کر ادھر ادھر سے قرآن مجید کے نسخے اس وقت تھوڑے ہوتے تھے آپ نے سب شہید کر دیے جلا کر ان کو اور جو مسجد نبوی شریف ہے نا اس مسجد نبوی شریف کے اندر ہے کھڈا کھدوا کر دفن کر دی ان کی راک مبارک جو تھی نا سب دفن کر تو اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات قراتیں تجویز کی اور سات قراتیں قراتوں پر قرآن کو پڑھنے کی اجازت لیکن وقت بدلنے کے ساتھ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع اتفاق ہو گیا کہ اب اس کے علاوہ نہیں پڑھنا سمجھ بات کر بس یہی مروج کیا جائے ہر طرف اسی سے پڑھا جائے اب دوسری کراطیں جو ہے نا وہ ہم ذکر تو کر سکتے ہیں کہ یار اس طرح ہے پڑھانے کے اندر لیکن جب قرآن مجید پڑھایا جائے گا اور تلاوت کی جائے گی ایک ہی ہے سمجھ بات کیا دوسرے گفت جو مکرو ہے تو انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کے عمل سے صحابہ کے اتفاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم شریف کے بظاہر جو خلاف بات ہے امر شریف کے بظاہر جو خلاف بات ہے اس پر اتفاق ہو گیا لیکن وہ حقیقت میں خلاف نہیں تھی تو کیا آپ کی منشا مرضی جو تھی وہ تھی آسانیوں کو اس وقت کے رب کے لیے پیدا کرنا وہ جب ان کو ضرورت تھی بھی وہ پوری ہو گئی جب ضرورت تھی تو آپ نے وہ آسانی پیدا کر دی بعد میں ضرورت نہ رہی صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے بے سنتی و سنت الخلفاء الراشدین یہ یہ دیکھا ہے سنتیں ہیں یہی سننا اب بظاہر وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے صحابہ کرام نے اپنی طرف سے یہ بات یاد کی لیکن کیونکہ اتحاد ان کا جو ہے نا اجتہاد جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے مستمت تھا اپنا یہ مسئلہ جو ہے اشتہاد کی بنا پر تھا اور ان کا اجتہاد شریعت وہ کے اندر تھا شریعت سے باہر اجتہاد نہیں تھا شریعت کے خلاف اشتہار نہیں تھا اس وجہ سے جی اب ان کا یہ عمل جو ہے اس کو کوئی مائی کلال جو ہے وہ خلاف شرح نہیں کر سکتا اس کو سنت کہنا پڑے گا اور سنت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خلافات پڑے گا اس کی تمام پر ضروری ہے اسی طرح وہ فرماتے ہیں جس طرح سے صحابہ کرام نے اجتہاد سے اجماع کر لیا اسی طرح تمام امت نے جمع ہو کر اجتماع اور اجماع اور اتفاق کر لیا سوائے شیرزما کلیلہ کے ہاں جی چاند لوگ ہیں گنتی کے جو اپنے جن پر بھوت چڑھا ہوتا ہے اتحاد کا ان کو پاسے کر دو تو سب نے اتفاق کر لیا کہ چار مذاہب برحق ہے اور ان سے باہر نہیں جانا ورنہ یہ ہوگا کہ ہر نتو پتو جو ہے جیسے البانی کو اٹھ پڑا کوئی کلتانی اٹھ پڑا کوئی شیطانی اٹھ پڑا وہ مستعید ہونے کے دعوے کر دیے اور جناب جی شریعت کے اندر اپنی طرف سے جناب جو ان کو بکواس سمجھ آتی ہے نفس کے مطابق اور لوگوں کے زمانے کے مطابق خبیص لوگ اسی طرح جناب مطلب شریعت کو بگاڑنا بدلنا شروع کر دیں گے لہذا انہوں نے کہا بھائی چار آئمہ سے باہر نہیں جانا اور آپ فرماتے ہیں امام بن رجب حملی فرمایا کون ہے جو آئمہ کرام کے نقل کلام کے نقل کے بغیر اپنا اتحاد دکھا کر قرآن حدیث سے سے بات بات نقل کر کر دے اس دے کس کی ضرورت ہے میں ایسی عجیب بات ہے ان کو شرم نہیں آتی کہ اقبال اہمہ کے نقل کرتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں ہاں جی نقل کے اور جناب جی قواعد اور اصول ان کے ہوتے ہیں سامنے اور پھر کہتے ہیں جناب ہم نے یہ استعمال کر لیا ہم نے یہ کر لیا ہم نے وہ کر لیا کیا کر لیا تم نے کا بچہ اگر تیرے اندر طاقت ہے وہاں بھی خنزیر اپنے اصول بسا کر اپنے قوانین بنا اما چار اما اربا کو چھوڑا اما اربا نے کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں اماموں چار اماموں نے اور یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کی جو ہے نا وہ عظمت کے اظہار بیان کے لیے کہ امام ابن رجب ہاں جی امام ابن رجب نے کہا لکھا ہے اسی رسالے کے اندر امام احمد بن حمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا انہوں نے ابتدان امام اعظم ابو حنیفہ کی کتابیں پڑھی تھی کافی اور اسی طرح امام شافی کے متعلق امام شافی امام محمد کے واسطے سے مانگ کر اور مانگ کر ترلا کر کے امام شافی نے کتابیں لی کہ حضرت سب کی بخی بخل نہیں کرتے آپ مہربانی کریں مجھے کتابیں دے دیں معلوم ہوا تمام کے تمام جیسے امام شافی نے فرمایا الناس ابی حنیفہ کہ لوگ فقہ کے اندر ابو حنیفہ کے محتاج ہیں ہاں جی واقعی محتاج ہے ہاں جی یہ طرح امام اعظم نے ڈالی ہے اگر امام اعظم فقہ کی طرح نہ ڈالتے تو کسی کو یہ سعادت نصیب نہ ہوتی اسی وجہ سے سب نے ان سے پہلے یعنی فائدہ حاصل کیا بال واسطہ کتابوں کے ذریعے ان کے تلامزہ کے ذریعے بعد کے اندر ان کے اندر جو صلاحیتیں تھیں اللہ نے اتحاد کی رکھی ہوئی وہ بعد کے اندر ابھری اور انہوں نے ایک نیا راستہ اور نیا مذہب اختیار کر لیا ہاں جی لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سارا احسان تو اصل اسی کی طرف اسی کا ہوگا اور یہ جو ہے نا یہ جس کو کہتے ہیں یہ تمام جو سیرا ہے وہ امام صاحب کے سر جائے گا جنہوں نے یہ اتنا عظیم کام کیا کہ سب کو ان کی اتباع کرنا پڑی اور ان کی اتباع میں رہ ان کی اتباع کر کے اور ان کی فکا کو پڑھ کر مستحد بن گئے اس وجہ سے امام اعظم کے خلاف کسی کی بات سنو ہی نہیں میں کہتا ہوں امام اعظم لقب کیوں ہے بالکل امام اعظم تو امام ان سے باہر نکل نہیں سکتے امام اعظم تو ہو گئے سب کو امامت انہیں کے واسطے سے نصیب ہوئی امام اعظم سمجھ نہیں رہی تو جس طرح صحابہ کا اجماع اتفاق ہو گیا ایک چراغ پر تمام علماء امت اور اولیاء ملت کا اجماع ہو گیا چار اماموں کی فقہ پر سمجھ میں آ رہی ہو کیا کہا میں نے اور میرے آپ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا کر امت گمراہی سے پاک معصوم معصوم اللہ کا امت اللہ مولانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد اور مرضی شریف اس کے بالکل مطابق ہوا یہ چار فقہ جو مبارکہ ہے اس وجہ سے چار فقہ سے باہر نکلنا حرام ہے بولو بولو بولو کیا ہے ہاں یہ بات ہے کہ ہم اس طرح جو ہے وہ تکلیف نہیں قرار دیتے کہ چار ایک امام کی اتباع اس طرح کرے کہ دوسرے امام کی اور کی طرف جا ہی نہیں سکتا نہیں جا سکتا ہے لیکن جس کو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کا ہمارا جیسا مچھی کی بات نہیں ہے نا جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے وہ چار اماموں میں سے کسی کے قول کی اتباع کر سکتا ہے چار سے باہر نہیں جا سکتا اور وہابیت جو ہے وہ چار سے بھی کیا بارہ امام جو ہے ان سے بھی باہر جانا یہ وہابیت ہے حتیٰ کہ خود پھر تیرواں امام بن بیٹھنا کیسا تیرواں امام جیسے شیعہ کا تیرواں امام بن جاتا ہے وہ سنا ہے نا بھی شیعہ گزر رہا تھا جی۔ ولی اللہ خان آل اللہ خان بیٹھا ہے تو شیعہ ایک ملنگ جا رہا تھا شیعہ کا اس نے دیکھا گائے کا گوبر ہوتا نا گائے کا گوبر وہ اس کو جب اس کو نا گوند کر یعنی جب اکٹھا کر کے تو اس کو بناتے ہیں نا دیوار پر لگاتے ہیں اس کو ہماری بولی میں تھاتیاں کہتے ہیں اوپلے کے نہیں سمجھے اوپلے تو عام ہوتا ہے نا تھاپیوں میں فرق ہوتا ہے اوپلے جو جنگلوں میں پڑے ہوتے ہیں راہوں میں پڑے ہوتے ہیں ادھر ادھر زمینوں میں پڑے ہوتے ہیں گوبر خشک ہو جاتے ہیں وہ اوپلوں میں آ جاتے ہیں لیکن یہ خاص ہے سمجھ بات کیا خیر وہ کسی عورت نے نا دیوار کے اوپر چھاپی رکھی ہوئی تھی سب کا ملنگ گزرا حضرت خود تھے عشق میں اس کی وجہ سے بھنگ کی وجہ سے بھنگ پیتا ہے بھنگ کی وجہ سے حضرت بے خود تھے مست جب وہاں سے گزرے تو دیکھ کر کہنے لگے اوئے ہوئی ہوئی بھولی گا کیویں چڑھی اس کیویں گوبر پیتا اس اوئے اوئے پریشانی لائق ہوگی اتنا بڑا مسئلہ درپیش ہو گیا وہاں سے کوئی سنی جٹ دیسی بندہ گزرا اس نے کہا ملنگا کیا کی پریشانی ہو یار دیکھ رہے ہیں کیوں میں گاہ چڑی اس سیتے تو کیوں گوبر کیتا اس سکتے تو جا چگر دی چگر ہے اس تھلے گوبر کیتا ہے کسی مائی نے چک کے اٹھتے رکھ دیتا ہے کہا تو ساکھا حال ہے تو تو میں نے پھر وہاں امام لگنا ایسے ایسے مسائل بتانے سے شیوں کے مجھ تحت بن جاتے ہیں جتنے بہن جو دل کتے کے بچے کو دیکھو شیوں کے ساتھ لکھا ہوگا مجھ تحت متلا مطلق مطلق کا معنی مانا ہوتا ہے آزاد یعنی یہ ایسے مجتحد ہے نہ قرآن نہ حدیث نہ شریعت نہ کوئی آزاد جو بتا دیا اتحاد تو یہ جو وہابی خنزیر ہے نا یہ بارہ اماموں سے باہر نکل کر یہ خود آپ پیر میں امام اسی طرح بند ہیں جس طرح وہ گوہے کا مسئلہ بتانے والا کیا بن گیا شیوں کا امام کروا بن گیا سمجھ نہیں آ رہی اس وجہ سے بھائی کال ماموں سے باہر جانا جائز ہے سننا ہی نہیں ہے کسی کی بات سننا ہی نہیں ہے بات ختم ہو ٹھیک ہے نا چلو جاؤ